وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ تَعُولُوا اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے شادی کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری پسندیدہ دو دو اور تین تین اور چار چار عورتوں سے شادی کر لو اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو یا لانڈی سے اپنی ضرورت پوری کر لو یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوگے یہاں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے یتیم بچیوں کے اولیاء اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے یا تو مہر کم کر دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو گے تو ان کے علاوہ دوسری غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور پھر ایک نہیں چار بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہو امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس کھجور کا ایک باغ تھا اس باغ کی لالچ میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شادی کر لی نہ اس کے پاس جاتا تھا اور نہ اسے چھوڑتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہی ایک دوسری روایت ہے جسے بخاری مسلم ابو داود اور نسئی نے روایت کی ہے کہ آیت میں مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہوتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہے اس کا ولی اس سے شادی کر لینا چاہتا ہے لیکن اسے مہر مثل نہیں دیتا ایسے آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ یا تو مناسب مہر دے کر شادی کرے یا پھر دوسری لڑکیوں سے شادی کرے ایک تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے بخاری نے روایت کی ہے کہ آیت میں مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہوتی ہے لیکن اس کا وری اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دے اس ڈر سے کہ اس کا شوہر مال میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے فعل سے منع فرمایا ہے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے شادی کر لیں اور انہیں چار بیویوں تک سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے اور چار سے زیادہ بیویاں رکھنے سے منع فرمایا ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے چار سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں اسی پر امت کا اجماع ہے صرف بعض شیعوں نے چار سے زیادہ کو جائز کہا ہے علماء امت نے چار سے زیادہ کی حرمت پر غیلان ثقفی کے واقعے سے استدلال کیا ہے جن کے پاس دس بیویاں تھیں جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ چار کے علاوہ باقی کو طلاق دے دو اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے احمد ترمزی ابن ماجہ دارا قطنی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے دوسرا واقعہ نوفل بن معاویہ کا ہے جن کے پاس اسلام لانے کے وقت پانچ بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چار کو رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو اسے امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے تیسرا واقعہ قیس بن حارث اسدی کا ہے جن کے پاس آٹھ بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چار کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے چوتھا واقعہ عمیر اسدی کا ہے جن کے پاس بھی آٹھ بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان میں سے چار کو چن لو اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کی تصحیح کی ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امت کا اجماع اسی پر ہے کہ چار سے زیادہ بیویاں رکھنا امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی البتہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں چار بیویاں رکھنے کے جواز میں کوئی شبہ نہیں قرآن کریم نے تو اس کی حلت کی سراحت کر دی ہے بلکہ امر کا سیغا استعمال کیا ہے جو بظاہر وجوب پر دلالت کرتا ہے لیکن سیغ امر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماتابہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنا حلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اور آج تک ہر دور میں مسلمان اس کے قائل رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان تم عدل و انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو تو یہ ایسی شرط ہے جس کا تعلق ہر آدمی کے دل سے ہے اگر شادی کرنے والا جانتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو بہتر یہی ہے کہ ایک بیوی رکھے اس کا تعلق تشریح اور قانون سازی سے نہیں ہے تعدد ازواج کے بعض منکرین نے قرآن کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے خود نفی کر دی ہے کہ کوئی آدمی عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے لیکن انہوں نے اسی آیت کا اس کے بعد کا حصہ قصدن چھوڑ دیا اللہ نے کہا فلا تمیلو کل فتدر کل معلّہ کہ تم پورے طور پر تو انصاف نہیں کر سکتی لیکن کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ معلوم ہوا کہ اگر کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکاؤ نہ ہو تو جائز ہوگا اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گی تو ایک پر اکتفا کرو جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے بے انصافی سے ڈرے تو ایک ہی بیوی رکھے یا پھر لانڈی سے ہی گزارا کرے جس میں نہ عدد کی شرط ہے اور نہ ان کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک پر اکتفا کرنا یا لانڈیوں سے کام چلا لینا اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم سے بے انصافی کا ارتکاب نہ ہوگا بعض دوسرے مفسرین نے اللہ تعالو کا معنی یہ کیا ہے تاکہ تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو اور پھر ان کے اخراجات مہیا کرنے کے لیے یتیموں کے مال پر دست درازی کرتے پھرو زید بن اسلم سفیان بن اوینا اور امام شافعی سے یہی تفسیر منقول ہے عائشہ ابن عباس مجاہد اکرما اور حسن وغیرہ سے پہلی تفسیر منقول ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے بہرحال پہلی اور دوسری دونوں ہی تفسیروں کے مطابق آیت سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکے گا تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا بہتر ہے لیکن اس آیت سے یہ بات ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سے زیادہ بیوی صرف ناگزیر حالت میں ہی رکھنا چاہیے اور بغیر ناگزیر حالت کے ایسا کرنا نامناسب اور خطرناک ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ ایسی تفسیر ہے جس کی یہ آیت متحمل نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے کسی قول و فعل سے یہ بات مترشح نہیں ہوتی کہ صرف ناگزیر ضرورت کے پیش نظر ہی دوسری بیوی رکھنی جائز ہے قرآن کریم احادیث نبویہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی حیات طیبہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا جائز ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی دینی یا اخلاقی قباحت نہیں پائی جاتی ہے